حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبے مختصر رکھنے کا حکم دیا سننے ابو داود حدیث نمبر 1106